عرض کی یہ میرا اصا ہے میں اس پر تکیا لگاتا ہوں اور اس سے اپن بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں